نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من مدو نل ون ہوا شروع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

عليك يا يا سيدي رسول الله محترم حضرات یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ نماز کی شرائط پر گفتگو جاری اور گزشتہ نشست میں ہم نے نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ اس کو بیان کیا آدمی جہاں کہیں ہو بغیر قبلے کے سم کا تعین کیے بغیر نماز ہوگی نہیں اور یہ نماز کی شرائط میں سے تیسری شرط آج ہم نماز کی چوتھی شرط وقت کا پایا جانا ہر نماز کا اپنے وقت میں ہونا ہے اللہ تبارک کا تعالی نے نماز مسلمانوں پر وقت میں فرض کی فجر کی نماز اگر پڑھنی ہو تو فجر کا وقت ہو زہر اگر پڑھنی ہو تو ظہر کا وقت اللہ حاضل قیاس جو نماز بھی پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری اگر کسی نماز کا وقت نکل جائے وہ نماز ادا نہیں بلکہ قضا ہو جائے نظام الاوقات نماز کا اگر ذہن میں ہو اس سے بے شمار فوائد آپ جانتے ہیں کہ روزہ بند کرنے شہری افطار اس میں بھی ایک وقت معین ہر معاملے میں زکوٰۃ میں بھی وقت معین حج اگر آپ کریں تو حج میں بھی کچھ ایام معین کئی ایسے اوقات ہیں جس میں عمرہ کرنا بھی ناجائز جو حج کے ایام ہر معاملے میں وقت کا دخل کہیں شمسی سان کے اعتبار سے ہوگا اور کہیں قمری سال کے اعتبار سے نماز وغیرہ کے سلسلے میں اس میں ہم شمسی سال جو ہے اس کے اوقات کو دیکھیں گے ان اوقات کی اگر معرفت ہو تو نمازوں کی حفاظت ہوگی اور نمازیں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی مطلق اگر وقت پر گفتگو کی جائے تو ہمارے یہاں مسلمانوں میں عام طریقے سے خالی پاکستانی نہیں وقت کی ہماری یہاں قدر نہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جو سوئی وقت کی ادھر گھوم گئی کروڑ ہر روپی اگر خرچ کرے تو یہ وقت واپس نہیں آئے اس لیے وقت کی قدر کرنی چاہیے ہمارے یہاں تزئی اوقات ہر معاملے میں بہت زیادہ اور کہیں لاپرواہی ہمارے شادی بیاہ کے پروگرام کو دیکھ لیں اس میں وقت لکھا ہوگا نو بجے تو بارہ بجے سے پہلے کوئی نہیں آیا ڈنر لکھا ہوگا دس بجے تو ایک بجے سے پہلے کوئی کھانا نہیں کھلا مجھ جیسا آدمی جو وقت سے پہنچ جائے تو اس کو کھانا کھانے کے لیے تین گھنٹے انتظار کرنا ہوگا شادی کا معاملہ ہے تو پتا چلا کہ نکاح نو بجے ہوگا پتا چلا کہ دولہا بارہ بجے تک حال ہی میں نہیں آیا دولہا آ گیا تب بھی ایک گھنٹے انتظار ہو رہا ہے پتا لگا کہ دلہن ابھی بیوٹی پارلر سے نہیں پہنچی اس قدر تغیر وقت ہے کہ اتنا تغیر اوقات آپ کو ہمارے یہاں کے علاوہ کسی اور قوم میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں جس کا ہم انشاءاللہ شاء آگے تذکرہ کریں میں نے شبلی کے سفر نامے میں پڑھا پہلے بھی میں نے عرض کیا پانی کے جہاز میں لوگ سفر کر رہے جہاز یکا یک بھمر میں آ گئے تمام لوگ مسلمان ذکر و اذکار میں لگ گئے اللہ کو یاد کر رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں یہ بھی ایک اچھی بات میں ایک انگریز کو دیکھا کہ آرام سے بیٹھے ہوئے کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی نے کہا تجھے مرنا نہیں سارے لوگ کبھی جہاز ڈوبنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت بالکل سر پہ اس نے جواب بڑا اچھا دیا پہلے کہ میں نے سوچا جو سب کا حال ہوگا وہ میرا حال ہوگا لہذا وقت کو کیوں ضائع کیا جائے جو بھی وقت ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے لیکن یہ سوچ ہمارے یہاں نہیں باہر آپ جائیں جہاں انہیں سفر کریں ایئرپورٹ پر آپ بیٹھیں مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی اقوام ہیں سب کے ہاتھ میں اتنی موٹی موٹی کتابیں ہوں گی پورے پورے پندرہ پندرہ دس دس گھنٹے کے سفر میں کتاب پڑھ رہے ہوں اور ہم لوگ اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھا تو وقت کا فائدہ اٹھائیے اور اس وقت ہمارا ہدف صرف نماز اوقات اس نماز اوقات کا نقشہ آپ کے ذہن میں رہے تو بہت ساری نمازیں محفوظ ہو جائیں بہت ساری نمازیں جان کر ہم ضائع کر دیتے ہیں کہ وقت کی معرفت نہیں تو سمجھتے ہیں کہ وقت ہو گیا اس لیے نماز ضائع ہو جاتی ہے اب آئیے ہم پانچ وقتوں کا بیان کرتے ہیں قدیم میں اس کا جانچ پڑتال کا طریقہ کیا تھا اور زمانے جدید میں اس کے جانچ پڑتال کا طریقہ کیا ابو داؤ شریف میں کتاب الحان میں ایک بنی نجارہ اس کو بیان کرتی ہے کہ میرا مکان مدین منورہ میں دو منزلہ تھا اس زمانے میں دو منزلہ مکان نہیں ہوتے تو میں دیکھتی کہ حضرت بلال رضی اللہ ہو آن کر کے میری چھت پر بیٹھ جاتے اس لیے کہ وہ مدینہ شریف میں سب سے بلند مقام اور جدھر سے سورج نکلتا ادھر منہ کر کے بیٹھ جاتے انتظار کر جیسی سفیدی ظاہر ہوتی جس کو صبح صادق کہتے سفیدی کا جب اظہار ہوتا تو حضرت بلال کھڑے ہوتے کافی دیر سے بیٹھے ہوتے ذرا انگڑائیاں لیتے کمر ذرا سیدھی کرتے ذرا ادھر ادھر ہل جل کر کے اپنے بدن کو ذرا ہموار کرتے اور قریش کے لیے ایک دعا کیا کرتے تھے جو ابو داؤ شریف میں کافی سطروں پر مبنی پھر اس کے بعد میں اذان کہا کرتے یعنی فجر میں تو ایسی جگہ بیٹھ کر سفیدی اظہار جب ہوتی سفیدی تو اس کا انتظار کیا جاتا جس کو قدیمی اردو میں اور شعرا کی اردو میں اس کو کہتے ہیں او پٹنا صبح کا اظہار ہونا جس کو عام طور پر ادبی زبان میں صبح صادق کا نام دیا جاتا بہر یہ فجر کا ہے اچھا فجر کا وقت کب تک رہتا ہے جب تک کہ سورج نہ نکل جائے پھر اس کی ہم علامتیں بیان کریں گے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے زہر کا وقت ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے کسی ساتھ کے پاس ٹائم ہے اب یہ فجر طلوع ہو گئی یہ مغرب مغرب مشرق حصہ یہ مغرب سورج جب ادھر سے طلوع ہوگا ادھر طلوع ہونے کے بعد اس کا سایہ ادھر پڑے گا جانی دے مغرب اب اس کے بعد جب سورج طلوع ہوا طلوع ہونے کے بعد کوئی لکڑی یا کچھ جو زمانے میں جو اوقات کی جانچ پڑتال کرتے تو مدرسے میں یا مسجد میں ایسے ایک چھڑی لکڑی کو کھڑا کر دیا سورج آنے کے بعد اب یہ اس کے اوپر بالکل سر پر آ گیا جس کو عموماً لوگ زوال کہتے ہیں اصل میں زوال یہ نہیں زوال تو ڈھلنے کو کہتے ہیں یہ اوپر آ گیا اس کو کہتے نصف نہارا بالکل سورج سر پہ پھر آپ دیکھیں گے کہ سورج جب سر پہ آ جائے تو آدمی کا یا تیلی یا لکڑی کا سایہ بالکل اس کے قدموں میں چھوٹا سا پڑتا آدھا فٹ کے قریب یہ سایہ پڑتا اس وقت کو ہمارے یہاں ہم نے جو امجدیہ سے کیلنڈر نکالا اس میں اس وقت کو مینشن کیا اس کا ہیڈ رکھا ہے زخ برے گبرا صحل قبرا کا مطلب یہ کہ سورج نصف نہار پر آ گیا اب ایسے وقت میں کوئی نماز نہیں ہوگی سوائے نماز جنازہ کے جس کا ذکر ہم بعد میں یہ نصف نہار پر آ گیا یہ نصف نہار کب تک باقی رہے گا یہ جو ارد البلا طول البلا جغرافیہ کے ماہرین ان کی رائے ہے بلکہ ہمارے یہاں علم توحید توفید کے جو جاننے والے علما ہیں پاکستان میں یہ وقت آپ کیلنڈر دیکھے کبھی پینتالیس منٹ ہوگا پچاس منٹ کبھی پچپن منٹ اس کو ہم کہیں گے زہب القبرا اس وقت میں نماز کا پڑھنا منع اس کے بعد جب سورج اس طرف آن کر ڈھلک جائے اور اس کا سایہ اپنے اصل سائے سے دوسری طرف پڑھنے لگے اس کو کہیں گے ہم زوال یعنی سورج ڈھلک گیا اب زہر کا وقت شروع ہو گیا زہر شروع ہونے کے بعد میں زہر کب تک پڑی جائے اور اثر کا وقت کب تک شروع ہوگا اب میری طرف دیکھیے یہ تیزی ہم نے گاڑی گاڑنے کے بعد میں اب جہاں یہ نصف نہار پر سورج آیا اور یہ سایہ جو اس کے پیر میں پڑا ہے یہاں نشان لگا دیا یہاں نشان لگانے کے بعد اب سورج بتدریج بلندی اور مغرب کی جانب جا رہا ہے اصل سائل کو چھوڑ کر ذرا سا ڈھلک جائے تو زہر کا وقت ہو گیا اور اصل سائے کو چھوڑ کر اس طریقے سے اسٹیلی یا لکڑی کو نہ دیا جب اس کا سایہ دوسری طرف ڈبل ہو جائے تو یہ ہمارے یہاں اثر وقت شروع ہو گیا اصل کو چھوڑ کر اس کے دونا سایہ ڈبل سایہ جب ہوگا تو اثر وقت شروع ہو گیا اس سے پہلے زہر کا وقت باقی ہے جیسے ہم تین بج گئے یا چار بج سمجھتے ہیں کہ زور وقت ختم ہو گیا تو نمازیں نہیں پڑھتے کہ چلو قضا پڑھ لیں گے نہیں زہر وقت ابھی تک باقی ہے جب تک کہ دو مثل سایہ نہ ہو جائے اب اس دو مثل سائے کے بعد میں مغرب کا وقت کب ہوگا اور اثر کا کب تک رہے گا وقت سورج غروب ہونے تک اثر کا وقت باقی جب تک کہ غروب نہ ہو جائے لیکن دل کو دھوپ میں پیلاہٹ آ جائے سورج غروب ہونے کے قریب ہو اس وقت نماز پڑھنے کو علماء نے مکرو یا تحریر لکھا لیکن جیسے آج آپ نے نماز نہیں پڑھی سورج غروب ہونے میں پانچ سات دس منٹ ہیں اب تک آپ نہیں پڑھ پائے اب آپ نے سوچا کہ مولانا نے کہا تھا سورج غروب ہونے وقت میں پڑھنا نماز مکرو چلیے مغرب کے بعد پڑھ لیں گے نہیں بلکہ اس دن کی اثر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے تک بھی پڑھی جا سکتی ہے بلکہ ادا ہو جائے اور ہمارے اکابر علماء کا فتویٰ اس قول پر فرض کیجیے کہ آپ نے دو رکتیں اثر کی پڑھ لی دو رکت اثر پڑھنے کے بعد سورج غروب ہو گیا اور دو رکتیں آپ نے غروب آفتاب کے بعد پڑھی یعنی مغرب میں اس میں قول یہ ہے کہ نماز لوٹائیں گے نہیں نماز ہو جائے لیکن ایسا کرنا منع مکرو تحریم اور مکرو تحریمی جو ہے وہ حرام کے قریب ہے اس سے بچا جائے جان کر سستی کرنا کاہلی کرنا یہ منع ہے اب آئیے موجودہ نظام الاوقات آپ جانتے ہیں کہ اب اتنے وقت کا جانچ پڑتال کرنا کتنا آسان ہو گیا گھڑیوں کی وجہ سے اور علم توقید کے اعتبار سے جو ہمارے علماء نے اس کی تقریب یعنی اس کو جاری کیا اس میں بہت آسانی پیدا اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ صبح صادق کب ہوتی ہے یہ آپ کو معلوم ہے سورج کب نکلتا ہے یہ بھی آپ کے علم ہے غروب کب ہوتا ہے یہ بھی آپ کے علم ہے کہ علماء نے تحقیق کر کے سارے اوقات لکھ دیے اور مغرب کے کتنے وقت کے بعد میں ایشا ہو اور عشاء کے عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے یہ بھی آپ سن لیجیے جب تک مغرب کا وقت ختم عشاء کا وقت شروع نہ ہو اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا جیسے ہمارے یہاں پہلے میں نے عرض کیا کہ چار بج گئے ہم سمجھتے زور کی قضا ہو گئی حالانکہ وقت موجود ہے اسی طرح ذرا ستارے نظر آ جائیں اندھیرا چھا گیا ہم سمجھتے کہ مغرب کا وقت ختم ہو گیا نماز پیدا ہو جاتا اور عوام میں خواتین بھی زیادہ مشہور ہے کہ رات کے بارہ بج جائیں تو سوال ہو گیا دیکھیے کیا مطلب کہ رات میں عشاء کی نماز بھی نہیں ہوگی کہ سوال ہو عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے جس وقت ہم شہری بند کرتے ہیں اس سے پہلے کا صبح صادق تک کا وقت جو ہے وہ سب کا سب عشاء کا وقت ہے خدانا خاص صاحب کی عشا کی نماز رہ گئی دو بجے سو گئے آپ آنکھ کھلی دو بجے تو آپ سمجھیں کہ عشا کو ختم ہو گیا نہیں جب تک صبح صادق کا وقت شروع نہیں ہوگا اس وقت تک عشان کا وقت موجود رہے گا اب ہم ظاہری اوقات میں بیان کرتے سب سے پہلے تو آپ جب نمازی نمازوں کی حفاظت چاہتے تو ہر شخص اپنے یہاں نظام الاوقات کا کیلنڈر جو دو چار روپے میں ملتا اس کو اپنے یہاں آویزا کر لے لگائے تاکہ پتہ لگ جائے کہ صبح شادی کب ہے طلوع فجر کب ہے آپ اٹھے کرائن سے ایسا لگ رہا ہے کہ اندھیرا اور ابھی صبح کا وقت ہے لیکن کیلنڈر دیکھیں تو پتہ لگا کہ سورج تو طلوع ہو چکا موسم کی خرابی کی وجہ سے کبھی اندھیرا لگتا سورج نظر نہیں آتا ہم اندھیرے کو سمجھ کر کے سمجھتے کہ بازار کا وقت باسی تو کیلنڈر کو اپنے گھر میں آویدہ رکھے اور دیکھتے رہیں کہ طلوع اور غروب اور کب ہے تاکہ نماز کی حفاظت اب آئیے جدید نظام کے مطابق جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو کب تک رہے گا جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک فجر کا وقت رہے گا اس فجر کے وقت میں اگر کسی کی نماز نہ آستہ قضا ہو جائے رہ گئی یا باجماعت نماز پڑھنے آپ فجر میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ امام اتحیات میں اگر آپ نے فرض سنتیں پڑھی تو امام صاحب سلام پھیر دیں سنتیں رہ جائیں اب آپ فرض نماز میں شامل ہو جائیں اب سنتیں جو رہ گئیں اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کا کوئی قول نہیں ملا نہیں ملنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انہوں نے منع کر دیا کہ سنتیں نہ پڑھی جائیں بلکہ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاہد حضرت امام محمد کا قول ہمیں ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد میں وہ جو سنتیں ہیں وہ قضا کی جائیں اور اگر ظہر کا وقت ہو گیا اب وہ سنتوں کی قبا نہیں ہوگی کہ اس کا وقت اب چلا گیا اسی طریقے خاص خاصہ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اب آپ سورج نکلنے کے بعد میں قضا پڑھیں سورج نکلنے کا دورانیہ اس زمانے میں یہ کہا گیا کہ سورج نیزے پہ آ جائے یا کچھ علامت پہاڑوں کی دیواروں کی بیان کر دی گئی ان سب کا تخمینہ لگا کر اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا کا فاضل جو علم توفید کے بہت ماہر تھے انہوں نے اس کا وقت نکالا جیسے سورج اگر چھ بجے طلوع ہو رہا ہے فرض کی چھ بجے اگر سورج طلوع ہو رہا ہے نماز اگر قضا ہو گئی تو سورج نکلنے کے بعد کب پڑیں گے سورج کے طلوع ہونے کے بیس منٹ کے بعد اب وقت ہوا نماز کا نماز جو ہے قضا ہو جائے وہ پڑھیں گے اور اس کے علاوہ اشراق اگر آپ کو پڑھنی ہے تو سورج طلوع ہونے کے بیس منٹ کے بعد پڑھیں گے بیس منٹ سے پہلے جائز نہیں عموماً سعودی عرب میں اشراق کہتے ہیں سورج نکلنے کو اور بورڈ لگا ہوتا ہے کہ اشراق اتنے وقت ہوگا تو سورج نکلتے ہی لوگ جو ہے وہ اشراق شروع کر دیتے ہیں یہ ہمارے مذہب میں صحیح نہیں بیس منٹ سورج نکلنے کو ہو جائیں اس کے بعد میں کی شراب کی نماز ہو ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل یہ مشکا شریف میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام علی مردوان کسی سفر میں اس میں حضور علیہ صلاف و سلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک اونٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تاکہ سفید ظاہر ہو تو اذان کہی جائے یہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوا بظاہر آپ کو بڑا عجیب لگے گا تمام صحابہ کرام کی آنکھ لگ گئی خود حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی نبی کریم علیہ السلام و سلام بھی سو گئے سورج کی کرنیں جب لوگوں کے آنکھوں پر آئیں تو اب حضرت بلال کی آنکھ کھلی سارے لوگوں کو جگایا جگانے کے بعد سورج نکلتے ہی فوراً نماز پڑھنا جائز ہوتا وہ فرما چلو جلدی سے وضو کرو اور نماز پڑھو حضور علیہ السلام نے فرما چلو اس وادی سے اس وادی سے نکلے دوسری وادی میں گئے اور دوسری وادی نے جا کر کے نماز قبا کی تو معلوم ہوا اس دلیل سے کہ سورج نکلتے ہی نماز قبا نہیں کہ بلکہ وہاں سے کوچ کیا اور نکلنے کے بعد دوسری وادی میں نماز پڑھی یعنی کچھ وقت بیچ کا ملا اور یہی وقت وہ ہے جس کو علم توقیف کے ماہرین نے بیس منٹ سے تعبیر کیا خدا نہ نخاستہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ حضور کی نماز سزا ہو گئی صحابہ کی نماز سبا ہو گئی یہ بھی سن لیجیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز سزا نہ ہوتی اور آپ اس نماز کی پہلے آپ نے سنتیں پڑھی فرض بھی پڑھے اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو آپ کو مسئلہ کیسے معلوم ہوتا کیسے مسئلہ معلوم ہوتا اس نماز کی قضا میں جو علماء نے مسائل نکالے وہ کیا ہے سورج نکلتے ہی فجر کی نماز قضا جائز نہیں کچھ وقت گزارا جائے اگر سورج نکلنے کے بعد میں فجر کی نماز قضا کی جائے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ فجر کی سنتیں بھی قضا کی جائیں گی اور فرض بھی قضا ہوں گے اس لیے حضور فرما میں بھولتا نہیں ہوں میں بلایا جاتا ہوں تمہاری تعلیم کے لیے لیے اور موجود ہے پرانے کہ آئے لیا سامان فرما لی ارشاد باری زیادہ ہوا نوکری روکا فلاں سا میرے حبیب میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا کہ تو کبھی نہیں بھولے گا اللہ ماشاء اللہ بھولے گا بھی جبھی جب تیرا رب چاہے گا یہ حضور کا بولنا تعلیم امت کے لیے تھا کوئی وسوسہ ذہن میں نہ آئے غرض یہ کہ بیس منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہوا کبا اگر پڑھنی ہے یا اشراق پڑھنی ہے تو یہ چانچ کا وقت جب دھوپ میں تیزی پیدا ہو جائے اس وقت جو ہے وہ چانچ کی نماز پڑھی جائے زہر کا وقت میں نے آپ کو بتایا کہ زہر کا وقت جب تک اثر کا وقت شروع نہ ہو جائے اس وقت تک زہر کا وقت باقی ہوتا ہے فرض کیجیے کہ اثر کا وقت شروع ہونے میں گھڑی اور کیلنڈر میں دیکھیں کہ چار منٹ باقی ہیں کہ چار منٹ میں آپ نے اگر اثر کی نماز پڑھ لی تو قضا نہیں ہو بلکہ ادا ہوگی اور سورج غروب ہونے تک کا سستی اور کاہلی سے انتظار نہ کیا جائے نماز اثر پڑھنے کا تو زہر کا وقت اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اثر کا وقت شروع نہ ہو جائے اور اثر کا وقت اس وقت ہوگا جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے اب صحیح وقت کیا ہے اثر کا جیسے ہمارے یہاں تو ابھی ڈیڑھ گھنٹہ باقی ہے پندرہ منٹ پہلے فرض کی ادا ہوتی پندرہ منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی ایک گھنٹہ ابھی سورج غروب ہونے میں باقی وہ وقت کیا ہے کہ جس میں بغیر کسی کراہت کے اثر کی نماز ہو جائے اس کا تخمینہ آگ حضرت اہل سنت فاضل بریلوی نے جیسے سورج نکلنے کا دورانیہ بیس منٹ کا ہے تو غروب آفتاب کا دورانیہ بھی بیس منٹ کا ہے یعنی اگر سورج غروب ہو رہا ہے ٹھیک چھ بجے تو آپ چھ بجنے میں بیس منٹ پہلے اثر کی نماز سے فارغ ہو جائیں اب مقروحات یا ممانیت کے اوقات سے آپ بچ گئے سورج غروب ہونے کے بیس منٹ پہلے آپ نماز سے فارغ ہو جائیں اب یہ نماز آپ کی بلا کراہت جائز نماز ہو گئی مغرب کا وقت سورج غروب ہو جائے ذرا سے اندھیرا ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں مغرب وقت چلا جائے اور یہ کب ہوتا ہے بازار میں اگر ہیں ہم تو چلو مسجد موجود ہے مسافرین میں ہیں عموماً ہم نے ہدف بنایا کہ اتنے بجے نکلیں تو گھر پہنچ جائیں راستے میں ہمیں دیر ہو گئی اب کیا ہوا کہ مغرب کی نماز پر آدھا گھنٹہ بیت گیا پینتالیس منٹ بیت گئے اب حساب آپ ذہن میں رکھیں ہمارے بلاز جس میں پاکستان ہندوستان یہ سب بلکہ افغانستان فرنٹیئر یہ پورا ہمارا سنگھ بلوچستان یہ پورا علاقہ جو اس میں مغرب کا وقت کم سے کم ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ رہتا ہے جو ہم نظام دیکھیں گے کم سے کم ان بلاد میں مغرب کا وقت ایک گھنٹے اٹھارہ منٹ ہر موسم میں رہتا ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ وقت میں نشے و فراز ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کب ہوتا ہے کم سے کم ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے پینتیس منٹ یہ وقت آپ لگا لیں اب منیمم عام طریقے سے ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ ہر موسم میں مغرب کا وقت رہتا ہے تو اب آپ گھڑی دیکھ لیں کہ سورج اگر چھ بجے غروب ہو رہا تو ایک گھنٹے اٹھارہ منٹ کے درمیان اس سے پہلے اگر آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں تو یہ مغرب کی نماز آپ کی ادا ہو جائے گی ادا نہیں ہوگی جان کر کے اتنی تاخیر کرنا منع اس سے پرہیز کیا جائے اسی طرح ایشان کا وقت آئیے ایشان کے وقت میں جان کر کے سستی تو اچھی لگی لیکن وقت کب ہوگا وقت جب ہوگا کہ جیسے اذان ہو جائے عموماً آپ نماز کے لیے آئیں بجماعت نماز پڑھیں سونے سے سہاگا زیادہ ثواب کمائیں لیکن آپ اگر تاخیر کریں خدا نہ خاصہ کسی کی آنکھ لگ گئی کچھ اور عوارض ہوئے کچھ اور مسائل دو بج گئے تین بج گئے ہم سوچیں کہ شاہ کا وقت چلا گیا ہر گز میں شاہ کا وقت اس وقت تک موجود ہے جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے صبح سازی سے پہلے بھی اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں تو عشاء کی نماز آپ کی ادا ہوگی اور وہ قضا نہیں ہوگی اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ عشاء سورج نکلنے کے بیس منٹ کے بعد ایک گھنٹہ اور اس میں شامل کر لیں دھوپ میں جب تیزی پیدا ہو جائے تو چاش کی نماز ہو مغرب کی نماز کے بعد کچھ نفل پڑھے جاتے ہیں جس کو ابوادن کہتے وہ چھ رکھتے ہیں یہ دونوں طرح جائز مثلا پوری مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد چھ رکعتیں اور پڑھ لی جائیں جن کو ابابین کہتے ہیں اور یہ نقل بعض مشاعر کا یہ معمول رہا کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں دو سنتیں دو نفل ہم پڑھتے ہیں تو چھ رکعت کی اکٹھی نیت کر لیں دو رکعت پڑھنے کے بعد میں سلام نہیں پھیلیں پھر دو اور ملائیں دو اور ملانے کے بعد سلام مت پھیری دو اور ملائی اس طرح یہ چھ رکعتیں ایک سلام کے ساتھ اگر پڑھے تو اس میں کیا ہوگا سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی اور اوابین کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا اب آئیے تحجت اصل میں تحجت اس کو کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر سو جائیں سونے کے بعد میں جب آپ کی آنکھ کھلے اس وقت جو نماز پڑھیں گے تو یہ نماز تحجر اس کی دو رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی بہتر ہے چار پڑھیں اور عموماً مشائق اس کی بارہ رکعت پڑھتے اور بعض مشائق میں یہ رواج ہے اور یقیناً کچھ نہ کچھ بھلائی اس میں ضرور اور ثواب بھی ہے مثلاً بارہ رکعت نماز میں وہ پہلی رکعت میں سور فاتحہ کے بعد بارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھتے ہیں دوسری میں گیارہ تیسری اور چوتھی میں کیا ہوتا ایک میں دس ایک میں نو بتدریج اس طریقے سے آتے کہ آخری دو رکعت میں ایک میں دو مرتبہ سورہ اخلاق اور آخری رکعت میں ایک مرتبہ سورہ اخلاق اس طریقے سے پڑھیں وقت نہ ہو تو دو رکعت پڑھ لیں چار رکعت پڑھ لیں یہ لیکن یہ نماز ہوگی سو کے اٹھنے کے بعد جو حضرات رات بھر جاگ رہے ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ کہ اس کو رات میں آخری وقت میں پڑھیں نماز فجر سے اذان سے پہلے جو شہری کا وقت ہے اس آخری وقت میں اس کو پڑھا جائے ورنہ سونا ضروری آج کل اگر آپ غور فرمائیں تو نماز تحجت کا پڑھنا اتنا مشکل کام نہیں جتنا ہم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے اگر آپ اپنا نظم بدل دیں مثلاً آج آپ چلیے رمضان دس بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں دس بجے سو جائیے آپ لگ گئی ساڑھے دس بجے اٹھے ساڑھے دس بجے اٹھنے کے بعد میں آپ تحجد پڑھ سکتے ہیں ٹھیک اور بہتر طریقہ کیا ہے آپ نظام الاوقات دیکھ لیں کہ فجر اگر پانچ بجے صبح صادق فرض کیجیے پانچ بجے تو آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں ساڑھے چار بجے اٹھیں اور ساڑھے چار بجے اٹھنے کے بعد وضو فرمائیں تحجت کی نماز پڑھیں کچھ ذکر و اذکار کریں اور اس کے بعد جب نماز فجر کی اذان ہو جائے تو سنتیں پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پھر مسجد میں آن کر کے فرض پڑھیں تو آپ اس کا دورانیہ دیکھنے کی جتنی نیند آپ کرنا چاہتے ہیں نیند بھی پوری ہو گئی اور تحجد کی نماز بھی ہو گئی لیکن ہماری پریشانی کیا ہے ہمیں ایک تو فلمیں دیکھنے کی بہت بری عادت پڑ گئی ٹی وی جب تک نہیں دیکھ لے بین الاقوامی سارے حالات جب تک معلوم نہ کر لے اس وقت تک نیند نہیں آتی سارے انٹرویو ٹی وی دیکھ لیا جائے پرویز مشرف وردی اتار رہے ہیں وہ وردی نہیں اتار رہے سیاستدان کیا کر رہے ہیں فلاں جماعت کیا کر رہی ہے سارا علم ہمیں ہونا بہت ضروری ہونے کی وجہ سے آدھی رات کو ہماری کس میں چلی جاتی ہے دوسرے حضرات جو ہیں ان کو ایک بیماری ہے چبوتروں پہ بیٹھنے کی جس کو میمنی میں میں کہتا ہوں اوٹلا کان اوٹلے پہ بیٹھے سبحان اللہ رات کے ایک بجے پان کھا کے بیڑی سگریٹ پی کر کے گھر سے ایک بجے رات کے اترتے ہیں چبوترے سے بیٹھنے کے لیے کیا سمجھے گا ہاں۔ جب اذان ہوں تب جا کر کے یہ چبوترے سے اٹھ کر کے پھر گھر جاتے ہیں تو بیویاں بیچاری اکیلی پڑی رہتی ہیں اللہ اکبر یہ عجیب ہماری زندگی ہے کہ اکبر الہبادی کا شعر یاد آ گیا وہ کہتا تھا کہ ہوئے اس قدر مہذب کہ کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا ہوئے اس قدر مہذب کے کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر اگر یہ زندگی ہماری ہو جائے تو مجھے بتائیے کیا پایا اور کیا کھویا ہم نے اگر آپ اس نظم کو بدل لیں اور فوراً سو جائیں چھ گھنٹے نیند کرنے کے بعد اٹھیں تحجد پڑھیں ذکر و اذکار کریں تلاوت کریں فجر کی سنت پڑھیں اور اس کے بعد میں آپ جا کر کے فرض پڑ لیں اور یہ حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ آخری وقت میں تحجد ادا فرماتے ام المومنین حضرت آشا صدیقہ فرماتی تحجد پڑھنے کے بعد کچھ دیر بستر سے ٹیک لگا لیتے کبھی ایسا بھی ہوا کہ نیند لگ گئی حضرت بلال نے آواز دی کہ جماعت تیار سننا پہ پڑھی اور اس کے بعد فرض پڑھانے چلے گئے ایک مرتبہ صدی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آپ سے یہ سنا ہے کہ آدمی اگر تکیا لگا کر لیٹ جائے سو جائے اس کا وضو ٹوٹ جاتا تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ اٹھ کر کے فوراً نماز پڑھنے لگتے حضور فرماتے صدی ہم نبیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب سوتے ہیں تو ہماری خالی آنکھ بند رہتی ہے دل ہمارا بیدار ہوتا دل ہمارا بیدار ہوتا انبیاء علیم السلام کا وضو سونے کا نہیں ٹوٹتا ہمارا آپ کا وضو ٹوٹتا پھر بلانے آتے سنتے پڑھتے اور اس کے بعد جا کر کے آپ لوگوں کو فرض کی نماز پڑھا دیا کرتے یعنی اگر آپ تحجت پڑھنا چاہیں تو اس کا بد بڑی آسانی سے نکل سکتا ہے صرف آپ اپنے نفس کو ماری تفریح اور یہ سارے معاملات جو ہیں ان سے سبک دوشی حاصل کر کے آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ تمام اولیاء کے واقعات پڑھی ملفوظات پڑھی حضور غوث اعظم کے ملفوظہ ان کی تقریر وغیرہ خواجہ غریب نواز کے ملفوظہ داتا گنبش علی حجویری کی کشف خود بابا فرید گنجے شکر سرکار سہرور سرکار نقش بند نظام الدین اولیا جتنے مشاہد سب کو پڑھیے آپ ان سبوں کا کہنا کیا ہے یہ جو مقام رفیہ اللہ تعالیٰ سے ملانے والے مقام آدمی کو نیک کرنے والے مقام اللہ کا دوست بنانے والے معاملات اس کا راز کیا ہے یہ دو میں یہ راز پنہا وہ دو راز کیا ہیں آپ پنج وقت کا نماز پڑھتے ہیں وہ تو آپ بھی پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں ہم خود سب کے سب اللہ کے بلی ہو ارے بھائی روزہ تو سب رکھتے ہیں سب رو میں بھی رکھتا ہوں روزہ آپ بھی روزہ رکھتے ہیں بچے بچے روزہ رکھتے ہیں اچھا زکات ہر آدمی زکات دیتا ہے حج جس آدمی پر فرض ہو اس کو تو کرنا ہی ہے حج فرض ہے حج کرے گا یہ سارے فرائض تو اپنی جگہ پرماتے جس نے جو پایا اس کے دو راز ایک راز ہے تحجد کی نماز پڑھنا اور دوسرا راز پیارے مصطفیٰ کے دستبل سے درود پڑھنا ہے یہ دو راز ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو قریب کر دیتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں آپ بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں بغیر کسی مشقت اور بغیر کسی تقدو کے ساتھ صرف یہ ہے کہ اپنا نظام ذرا سا بدل دیں ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن ایک بات مولانا روم نے ہمیں سمجھانے کے لیے بڑی تیاری کر اور مولانا کی عادت یہ ہے کہ بڑی بڑی الجھنوں کو ایسے چٹکیوں میں حل کر دیتے ہیں کہ ہماری یہ طاقت رات بھر جا کر تاش کھیل رہے ہیں لوڈو کھیل رہے ہیں شطرنج کھیل رہے ہیں اور جانے کیا کیا کھیل رہے ہیں گپوں میں لگے ہیں سگریٹ میں لگے ہیں اور آج کل تو ہوکا ایک اور مسئلہ نوجوانوں کے ہاتھ میں بھی ہوکا آ گیا پوری پوری رات یہ کر رہے ہیں نمازوں میں ارے بھائی مولانا نے آج پانچ منٹ کرانے میں دیر کر دی ادھر ہل رہے ہیں ادھر ہل رہے ہیں مولانا تو ایک گلاس پانی پیتے سننے والے ساری بالٹیاں پی لیتے ہیں کیونکہ سننے سے سب سے زیادہ پیاس لگتی پڑھنے والے سے زیادہ یعنی نیک کام میں ہمارا حال یہ برائیوں میں نہایت مستعد دو دو گھنٹے بیٹھے ہوئے دو دو گھنٹے سنیما کی لائن میں لگے مولانا روم اس کو سمجھاتے ہیں فرماتے ایک عقل مند تھا اس نے گھڑ سوار کو دے گھوڑے پر وہ سوار تو گھوڑے میں کبھی کبھی ہٹ دھرمی ایسی ہوتی ہے کیا مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ دیں مگر اس کی ہٹ دھرمی نہیں جاتی وہ گھوڑے کو اکالتا تو وہ گھوڑا پیچھے جاتا بجائے آگے جانے کے گھوڑا پیچھے جاتا پھر اتر کر کے ڈنڈے ڈنڈے رسید کر کے بیٹھتا کہ شاید اب سدھر گیا پھر گھوڑے پہ بیٹھا دیکھا کہ پھر پیچھے کی طرف جانا صبح سے شام ہو گئی گھر نہیں پہنچا آپ جیسا کوئی عقل مند آیا ارے اس نے کر بے ببو آخری تجھے جانا کہاں کیا گھر جانا جب تو دیکھ رہا ہے کہ گھوڑا گھڑی کی طرف دم ناپ رہا ہے تو دم ادھر کر کے جانا ہے تو ایسا کر کہ گھوڑے کا رخ پھیر لے دم کر گھر کی طرف اور سامنے ہاں اس نے کیا کیا بات تو بڑی اچھی اس نے گھوڑے کو پھیرا اور دم کی گھر کی طرف اور سامنے جب اس نے گھوڑے کو ہاں دو منٹ میں گھر پہنچ یہ تو بڑا مولانا کہتے ہیں یہ جو تیری بدی کی محبت ہے جس کو اگر تو ذرا نیکی کی طرف پھیر لے میرے عزیز تو کیا ہوگا بدیوں میں تو اتنا مستعد اور نظر آتا ہے کہ جناب کوئی کام نہیں چھوڑے تو تو اپنا نفس بھی ایک قسم کا گھوڑا تو تو اپنی نفس کا منہ کس طرف کر لے تو کیا ہوگا منزل مقصود پر پہنچ جائے گا یہ تھا نظام الاوقات کے ہر نماز کتابوں تھا اس کے مقرر کردہ جو وقت ہیں ان میں فرض ہے خدا کے لیے ان کا خیال رکھیں نماز میں جتنی ندرت پیدا ہوگی اور نیکیوں میں بھی اتنا ہی زیادہ حوصلہ پیدا نماز میں سستی ہوگی تمام نیکیوں میں آپ مار کھا جائیں گے نماز میں سستی کریں کوئی کام آپ صحیح نہیں کر پائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق پتا فرمائے سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی اور جو کچھ کہا گیا اپنے دربار میں قبول فرمائے ہے ملت بلا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعظم الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله